میرے محترم بھائی اور دوستو میں کوئی بیان کے لیے آیا نہیں تھا صرف تعزیت کے لیے ضیاء اللہ عبد الجبار کے بزرگان دنیا سے تشریف لے گئے والدہ والد تو میں سفر میں تھا چلے میں سندھ میں تھا وہاں پتہ چلا تو میں صرف تعزیت کے لیے آیا آپ بہت زیادہ بھائی جمع ہو گئے تو پورا اجتماع ہو گیا تو میں مجھے واپس بھی جانا ہے اور سفر بھی میرا لمبا ہے میں زیادہ لمبی بات نہیں کر سکوں گا اس پر میں پہلے معافی مانگتا ہوں امید ہے آپ بھی مجھے معاف فرمائیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اقوال ابھی ذہن میں آئے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر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 تمہارا مقدر ہے ہار تارک جمیل کا مقدر ہے مٹ جانا تارک جمیل کا مقدر ہے مٹی ہو جانا تارک جمیل کا مقدر ہے کیڑوں کی غذا بن جانا یہ تارک جمیل کا مقدر ہے بے نشان ہو جانا یہ تارک جمیل کا مقدر ہے بقا صرف اللہ کو ہے کل من علیہ فان ہر شہ فنا ہے وہ اب کا وجہ رب قزل جلال ول اکرام اس اکیلے کو بقا ہے کلو شعین ہر شہ ہلاک ہے اللہ وجہ اس اس کا کی ذات وہ اپنی ذات میں باقی وہ موت سے پاک وہ سوال سے پاک وہ ذوق سے پاک وہ شراکت سے پاک وہ پارٹنر شک سے پاک وہ بیوی سے پاک وہ بچوں سے پاک متخبہ صاحبہ بیوی نہیں ولا ولدا بیٹا نہیں لم یقن لہو شریک ان فل ملک اس کا شریک نہیں ولم یق اللہ من بل کوئی اس کا مددگار نہیں کسی کو اس نے اپنی مدد کے لیے شریک بنایا نہیں کسی کو اپنے ساتھ شراکت میں حصہ نہیں دیا للہ ملک السماوات والارض اسی ایک اکیلے کا ملک لہو ما فی السماوات وما فی الارض اسی ایک اکیلے کی بادشاہ للہ خزائن السماوات والارض اسی ایک کے پاس ہر چیز کے خزانے یمسک السماوات والارض اسی ایک نے زمین آسمان کو غلام بنایا ہوا ہے الشمس والقمر والنجوم مزخرات بعمره یہ سورج اسی کتاب چاند اسی کتاب ستارے اسی کتاب یہ ہلنے والے پتے اسی کتاب ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها پتا بھی دھرتی پہ گرتا ہے تو اللہ سے پوچھ کر گرتا ہے اوے اوے اوے اوے میں نعرے والا مولوی نہیں بھائی معافی یا نعرے کسی اور کو مارا میں بخشو ہاں ادب سے سنو ادب یہ بے ادبی ہے نا یہ اللہ نے مولویوں کو ہدایت دے جنہوں نے ناروں پر قوم کو لگا دیا کوئی اس کو نعرے لگا رہا ہے کوئی ان کے خلاف نعرے لگا رہا ہے کوئی ان کے خلاف نعرے لگا رہا ہے ساری امت ٹوٹ کے رہ گئی امت پناہ ختم ہو گیا فرقوں میں بٹ گئے ٹکڑوں میں بٹ گئے نفرت کی آگ بڑک اٹھی ایک دوسرے پر ایک دوسرے کی جان کے دشمن خون کے دشمن ایک دوسرے کو سلام کرنے سے پیچھے ہٹ میں نے ایک بڑی داڑھی والے کو ایسے مسافہ ہاتھ ملایا اس نے ایسے کر لیا نال ساڑا مسافہ جائز ہی کوئی نہیں مسافہ تو ابو جہل سے بھی ہو سکتا ہے مسافہ تو ابو لہب سے بھی ہو سکتا ہے مسافہ تو پتھر کے پجاری سے بھی ہو سکتا ہے میں انسان ہوں انسان سے مسافہ ہو سکتا ہے ممکن ہے میں اس کی نظر میں کافر ہوں یہ کس کم وقت نے اس کا ذہن بنایا کس نے اس کو یہاں تک پہنچایا کہ ایک مسلمان سے مسافہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایک مسلمان کو محبت دینے کے لیے تیار نہیں ہے بھائیو امت بن کے رہو مسلمان بن کے رہو فرقوں میں بٹ کے نہ رہو اپنی پہچان فرقہ واریت سے کرواؤ گے تو تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ خنجر چلانے والے بنو گے تم صرف اکیلے جنت کے ٹھیکے دار نہ بنو سب کو جنت میں جانے دو اور سب کو جنت میں جنت بڑی ساری ہے چھوٹی کوئی نہیں بڑی ساری ہے بڑی ساری ہے چھوٹی نہیں ہے سہجی خلکت آ جا تو آج آج ہر سر کا دار بنا ہوا ہے بس ہم ہی جنت میں جائیں گے باقی تو سارے پکے دوست کی ہیں بس ہم نے جنت میں جانے باقی تو سارے پکے دوست کی ہیں بھائی اللہ کی رحمت کو تنگ نہ کرو اللہ کی رحمت پہ پابندیاں نہ لگاؤ اللہ تو ایسا کریم ہے کہ قارون کو زمین میں دھنسایا جا رہا تھا قارون قارون قارون ساری دنیا کے کافر اکٹھے کروں تو قارون ان سے بڑا کافر ہے وہ زمین میں دھنس رہا تھا اور موسیٰ موس السلام کی منتیں کر رہا تھا کہ مجھے معافی دے دو مجھ سے غلطی ہو گئی اور موس علیہ السلام کہہ رہے تھے اور پکڑ وہ کہتا منہ مجھے معافی دے دے وہ کہیں اور پکڑ منہ مجھے معافی دے دے وہ کہیں اور پکڑ یہاں تک کہ زمین ساری اس کو نگل گئی نگل گئی تو میرے اللہ نے کہا قربان جاؤں کموسا تیری منتیں کرتا رہا تو نے معاف نہ کیا وہ عزتی لوستغغ سبھی لغست ہو مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر کے باہر نکال دیتا تو جو اللہ قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو یہ تو ساری میرے نبی کی امت بیٹھی ہوئی میرے نبی کی امت بیٹھی ہوئی ہاں ہم نافرمان ہیں گناہ گار ہیں وہ ایک الگ بات ہے تو بھائیو یہ نعرے بازیوں نے ہمیں امت سے ہٹا کرنا فرقوں میں تقسیم کر دیا ان نعرے بازیوں نے تمہیں معاف کریے میں تیری گل نہیں قصور کوئی نہیں تینوں ہی مولویاں ہلایا آیا میں نے معافی دے تو میرے بھائیوں میرے بھائیوں جو چیز رواج میں آ جائے نا اس کا غلط ہونا ذہنوں سے نکل جاتا ہے اللہ کی بات ادب سے سنی جاتی ہے نعرے لگا کے نہیں سنی جاتی نعرے لگا کے نہیں سنی جاتی ادب سے سنی جاتی ہے دھیان سے سنی جاتی ہے دل کے دروازے کھول کے سنی جاتی ہے تو اتنا ٹائم میرا وکھرا لگا دیتا میں تو پیچھا میں ہٹنا ہے تو میرے بھائیو یہاں بقا اللہ کو ہے الموت الفوت ایک دن ضاء اللہ کی والدہ مر گئی ایک دن باب مر گیا عبد الجبار کا چاچا چاچی مر گیا اس کا باب مر گیا میں تعزیت پہ تھا ایک دن طارق جمیل بھی مر جائے گا ایک دن طارق جمیل بھی مر جائے گا یہ تم سب مرو گے اکیلی اکیلی موت مرو گے ایک دن یہ کائنات مرے گی یہ آسمان مرے گا یہ زمین مرے گی یہ ہوائیں مریں گی یہ درخت مریں گے ادھر شمس کو سورج مر گیا وَإِذَا النُّجُومُ نجوم ان قدرت ستارے مر گئے وَإِذَا الْجِبَالُ جبال پہاڑ مر گئے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ و جانور مر گئے وَإِذَا دل و جنگل کے درندے مر گئے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ و سجرت سمندر مر گئے ادھر السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ آسمان مر گیا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ قوا ستارے ٹوٹ گئے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ قبریں اکھڑ گئیں وہ گئی وہ گئی وہ گئی وہ گئی مٹی میں مٹی ہو گیا زیر و زبر کر دیا اوپر کا نیچے کر دیا نیچے کا اوپر کر دیا آج موت ہے آج موت ہے آج قیامت آ گئی ہے آج قیامت آ گئی ہے آج کوئل کوکو کوک بھولی آج بلبل نغمہ بھولی آج شیر دھاڑ بھولا ہاتھی چنگاڑ بھولا مور ناچ بھولا سانپ پھنکار بھولا چشمے ابلنا بھولے دریا چلنا بھولے سمندر موجیں بھول گیا چاند ٹھنڈک بھول گیا سورج آگ بھول گیا تارے حسن بھول گئے آسمان کی بلندیاں گم ہو گئیں زمین کے میدان پست سے اور پست ہو گئے سمندروں میں آگ لگ گئی انسان پتنگے پروانے بڑھ کے بن کے فضاؤں میں اڑ گئے وہ تکون الشبا لکل رہ پہاڑ ریت بن گئے وہ یقون الناس کل فراش مبفوس انسان پتنگوں پروانوں کی طرح ہوا میں بکھر گئے اڑ گئے اور موت نے پکڑا آج صرف ایک نہیں مر رہا آج سارے مرے اور آج تک فرشتوں نے مرتے دیکھا یہ پہلے آسمان والے مرے یہ دوسرے آسمان والے مرے یہ تیسرے آسمان والے مرے یہ چوتھے آسمان والے مرے یہ پانچویں آسمان پہ موت چھٹے پہ موت ساتویں پہ موت پھر اللہ کہے گا عرش کے فرشتوں پہ موت وہ گئے پھر اللہ کہے گا جبریل پہ موت میکائل پہ موت تو اللہ کا عرش ہاتھ جوڑے گا یا اللہ جبریل و میکائل کو بچا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فقط کا الموت من کان تحت عرشی چپ رہو میرے تخت عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے سب کو مرنا ہے سب کو مرنا ہے میں نے کسی کو زندہ رکھنا ہوتا تو اپنے حبیب کو رکھتا اسے بھی موت کا ذائقہ چکھا دیا اسرافیل مر جائے وہ سور پھونک رہا تھا وہ گرے گا اور مرے گا اور سور اوپر جا کے لٹک جائے گا اللہ کے عرش کے ساتھ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے ہائے ہائے ہائے کیا آواز ہوگی کون باقی ہے تو ملک الموت اکیلا باقی ہوگا اسے پتہ لگ جائے گا میری باری آ گئی میرا نمبر لگ گیا لگ گیا وہ کہے گا یا اللہ اب تو بس تو ہی باقی ہے اور تیرا یہ غلام باقی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے موت ان میت مر جا تیرے لیے بھی موت ہے بقا ایک اللہ کو ہے یہ ملک تم ملک مر گیا اور کائنات مر گئی آسمان مر گیا شان تارے مر گئے جن انسان مر گئے فرشتے مر گئے کائنات مٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کہے گا من کان علی شریک انفلیات کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ پھر اللہ کہے گا من کان علی شریک انسلیا سے کوئی میرا شریک ہے تو آؤ پھر اللہ کہے گا من کان علی شریک انسلیا سے کوئی میرا شریک ہے تو آؤ پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا انل ملک میں بادشاہ پھر جھٹکا دے کر کہے گا القدوس السلام المومن میں قدوس سلام مومن پھر چھٹکا دے کر کہے گا انل المحیمن العزیز الجبار المتکبر میں محیمن عزیز جبار متکبر پھر اللہ کہے گا عین الملوک بادشاہ کدھر ہیں عین الجبارون وہ ظالم کدھر ہیں عین المتکبرون وہ تکبر کرنے والے کدھر ہیں جنہیں زمینوں پہ ناز جنہیں وزارتوں پہ ناز جنہیں حکومتوں پہ ناز جنہیں فوجوں پہ ناز جنہیں لاؤ لشکر پہ ناز این المتکبر ان کدھر ہیں پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہی ہے آج کس کی بادشاہی ہے آج کون بادشاہ ہے کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے اللہ کی بادشاہی ہے للہ قبل و من بعد پہلے بھی اللہ اور آج بھی اللہ اور بعد بھی اللہ اول بھی اللہ آخر بھی اللہ ظاہر بھی اللہ باطن بھی اللہ ہر پہ قادر قدیر اللہ موت سے پاک ہے تیرے میرے لیے موت ہے پوچھا نہیں جائے گا بھائیو اس عظیم ذات کے آگے سر جھکاؤ اس عظیم ذات کے آگے سر جھکاؤ اس کے ہاتھ میں کائنات کے خزانے ہیں اس کے ہاتھ میں زمین آسمان کی لگام ہے اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں اس کے سوا کوئی مصیبت میں پکارے جانے کے قابل نہیں اس کے سوا کوئی دعا قبول کیے جا کرنے کے قابل نہیں وہی سنتا ہے وہی مدد کو آتا ہے وہی سنتا ہے وہی مدد کو آتا ہے اس کی چوکٹ پہ سر جھکاؤ تو اللہ تمہارا ہے وہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے موت آ جائے گی تم سے پوچھا گیا نہیں مجھ سے پوچھا جائے گا نہیں ضیاء اللہ کی اما سے پوچھا گیا نہیں ابا سے پوچھا گیا نہیں عبد الجبار سے پوچھا جائے گا نہیں ان ان پولیس والوں سے پوچھا جائے گا اللہ کی قسم نہیں نہیں نہیں صرف کائنات میں ایک ہستی ہے ایک ہستی ہے ایک ہستی ہے صرف ایک جیسے اللہ ایک ایسے ایک وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حبیب اللہ وہ نبی اللہ وہ خلیل اللہ وہ کلیم اللہ وہ محمد وہ احمد وہ ماہی وہ حاشر وعاقب وفاتح وخاتم وأبو القاسم وطه وياسين وطاسين ومصطفى ومجتبى ومرتضى وہ حامد وہ محمود وہ رشید وہ راشد وہ عامر وہ ناہی وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ آسا آسا کا رب کا مقام محمودہ وہ شاہد وہ مبشر وہ نذیر وہ داعی اللہ وہ سراج منیر وہ رحمت اللہ عالمین میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے دس نام اکٹھے رکھے میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں ماہی ہوں میں حاشر ہوں میں عاقب ہوں میں فاتح ہوں میں خاتم ہوں میں ابو القاسم ہوں میں طاہا ہوں میں یاسین ہوں آگے حدیثوں میں چلے جاؤ رشید ہیں راشد ہیں امیر ہیں حاکم ہیں حکیم ہیں ناہن ہیں منجن ہیں ناجن ہیں ہادی ہیں ہادی ہیں مہدی ہیں اور حامد ہیں محمود ہیں مدثر ہیں قرآن میں آ جاؤ شاہد ہیں مبشر ہیں نذیر ہیں داعی اللہ ہیں سراج منیر ہیں مزمل ہیں مدثر ہیں اور میرے اللہ کا اعلان ہے فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم یا باسی والوں کو بتا دو یہ کلور والوں کو بتا دو یہ سارے میاں مجھے تمہارے علاقوں کے پورے نام بھی نہیں آتے یہ میاں والی والے یا چشمے والے ان سب کو یہ پپلا والے یا حافظ والے نے بتا دو یہ زمینوں کے دھوکے سے نکل آئیں یہ کاروبار کے دھوکے سے نکل آئیں یہ تجارتوں کے دھوکے سے نکل آئیں یہ حکومتوں کے دھوکے سے نکل آئیں یہ جھنڈے والی گاڑیوں کے دھوکے سے نکل آئیں جب تک در مصطفیٰ پہ چھکو گے نہیں اللہ نہیں ملے گا جب تک محمد مصطفیٰ کی چوکٹ پہ نہیں جھکو گے اللہ نہیں ملے گا فلا و ربک وربک و ربک یہ قرآن کی سب سے حسین قسم ہے سب سے خوبصورت قسم ہے فلا و ربک مجھے تیرے رب کی قسم میرا اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب یہ والے کے لوگ دیوانے جانتے نہیں تو کیا ہستی ہے یہ دان جانتے ہوتے تو ان کی شکلیں ایسی نہ ہوتی یہ جانتے ہوتے تو ان کے اخلاق ایسے نہ ہوتے یہ یہ, یہ, یہ پولیس والے مجھے کیسے پتا چل رہا ہے یہ پولیس والے وہ ایلیٹ والے مجھے کیسے پتا چلا ہے کیوں ان کی وردی سے پتا چلا ہے وردی سے پتا چلا ہے میرا نبی تمہیں وردی پہنا گیا ہے مرنے سے پہلے پہلے وہ وردی پہن لو ورنہ بے قیمت ہو جاؤ گے بے قیمت ہو جاؤ گے بے قیمت ہو جاؤ گے وہاں رشتہ ناتا نہیں چلتا ابو لہب چاچا ہے سردار ہے عرب ہے ہاشمی ہے سید ہے قریشی ہے میرے رب کا قرآن بولا تبت تبت تبت یادا ابھی لہب و تب ابو لہب برباد ہوا اور اس کی بیوی بھی برباد ہو گئی ومرا تو الحطب ابو لہب بھی برباد اس کی بیوی بھی برباد اور بلال غلام ہے غلام زیادہ ہے حبشی ہے حبشی زیادہ ہے پر میرے نبی نے کہا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ داخل ہوگا محمدی بنو محمدی بنو محمدی بنو اللہ نے ایک سے پیار کیا محبت کی قسم اٹھائی فلاور مجھے قسم ہے تیرے رب کی جب تک تیرے فیصلوں پہ یہ راضی نہیں ہوتے میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا بھائی وہ حبیب اللہ اللہ نے اس کی ہر ادا کو باقی رکھا یہ وہ ہے جو تمہارے لیے رویا تمہارے لیے تڑپا تمہارے لیے مچلا تمہارے لیے سسکا تمہارے لیے ساری ساری رات کھلتا رہا اور رولتا رہا اور روتا رہا اور اور اللہ سے ایک بات منواتا رہا یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت اسے نہ بھلاؤ اسے نہ بھلاؤ کہ اسے اللہ نے حبیب بنایا محبوب بنایا اللہ نے اس سے پیار کیا محبت کی اسے حبیب اللہ کا ٹائٹل دیا کلیم اللہ کا ٹائٹل دیا خلیل اللہ کا ٹائٹل دیا رحمت للعالمین کا خطاب دیا مقام محمود اس کے لیے تیار کیا اس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھلے اس کی شفاعت کے بغیر حساب کتاب نہ شروع نہ شروع نہ ہو اس کی شفاعت کے بغیر پل سرات پار نہ ہو سرات پار نہ ہو ایک بدو آیا ایک بدو آیا آ کر یہ آ کر یہ وہ زمانہ جب ابھی روزہ مبارک کھلا ہوا تھا بند نہیں تھا اونٹنے کو باہر باندھا اور قبر پر آیا اور کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ علامہ حسبی بھی وہاں موجود ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ سلام پیش کیا پھر کہنے لگا آپ کے رب نے کہا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما آپ کے رب نے کہا ہے اگر تیرے امتی اگر تیرے امتی گناہ کر کے منہ کالے کر کے ظلم کر کے تیرے پاس آئیں تیرے پاس آئیں, تیرے پاس آئیں اور پھر اپنے اللہ سے معافی مانگیں اللہ سے معافی مانگیں اور تو بھی شفاعت کرے وسط رسول اور تو بھی شفاعت کرے تو میں انہیں اپنے فضل سے معاف کروں گا یہ آیت ہے یہ آیت پڑھنے کے بعد وہ کہنے کا یا رسول اللہ جیتوں کا مستقفر کا دنو ربی میں آپ کے دربار میں آیا ہوں اپنے گناہوں کے انبار لے کر میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کے دربار میں کہ میرا اللہ میری بخشش کر دے پھر اس نے پھر وہ رونے لگا اور اس نے چار شیر پڑھے وہ دو شیر اس وقت بھی روزہ مبارک پر لکھے ہوئے ہیں دو شعر اس وقت بھی روزہ مبارک پہ لکھے ہوئے ہیں اور دو شعر ابن و کثیر تفسیر ابن و کثیر میں چاروں شعر موجود ہیں میں چاروں پڑھ کے سناتا ہوں دو موجود ہیں دو کتاب میں ہیں پھر اس نے چار شعر پڑھے یا خیر من من دفنت فی البقاء القاع والاکم اے وہ ذات اے وہ ذات جس کے قبر میں جانے سے زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا زمین کا باہر بھی پاک ہو گیا جس کے قبر میں جانے سے اندر بھی خوشبو پھیل گئی چوٹیوں پر بھی خوشبو پھیل گئی نفس الفدا یا قبر انتصاف ہو فی ہل آساس وفی ہل جو ول میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی ہے آپ کا کرم بھی ہے یہ دو شعر روزے پر ابھی بھی لکھے ہوئے ہیں اگلے دو شعر شفاعته ترجا الصراط اذا اضام زلت القدم وہ پل سرات کا نام لیا تو مجھے یہ واقعہ یاد آیا کہ آپ کی شفاعت کے تو پل سرات پار ہوگا جو اس نے ایسے باندھنے کی جب امت آئے گی پل سراد پر تو اللہ کا نبی آئے گا اور پل سراد کا پایا پکڑ کے کھڑا ہو جائے گا وہ کہے گا یا رب سلم سلم یا اللہ میری امت پار لگا دے یا اللہ میری امت پار لگا دے ارے پھر بھی کچھ لوگ ہوں گے جو گریں گے یہ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر دیا شراب پیتے پیتے مر گئے سنا کرتے کرتے مر گئے سود کھاتے کھاتے مر گئے جھوٹ بولتے بولتے مر گئے گانے سنتے سنتے مر گئے ماں باپ کو ذلیل کرتے کرتے مر گئے حرام کھاتے کھاتے مر گئے خیانت کرتے کرتے مر گئے جوا کھیلتے کھیلتے مر گئے ننگے ناچ دیکھتے دیکھتے مر گئے ان کے لیے قانون یہ ہے کہ اللہ گرائے گا باقی جس کو پار کرے اس کی مرضی ہے لمن فر یغفر لمن یو ويعذب من یشاء اس کی رحمت کو میں پابند نہیں کرتا میں اس کا قانون بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ گریں گے پر تمہارا نبی پایا پکڑ کے کھڑا ہوگا یا رب سلم سلم یا رب سلم سلم یا اللہ میری امت پار لگا پار لگا پار لگا تو بدو کہتا ہے یا رسول اللہ تیری آپ کی شفاعت پر پل سرات پار ہوگا جب قدم ڈگمگائیں گے جب پاؤں پھسلیں گے جب پاؤں پھسلیں گے اور وجود چھٹکے کھائے گا تو آپ کی شفاعت کا اثر ہے جو میں پار ہو سکوں گا ورنہ میں پار نہیں ہو سکتا مجھے پل سرات پہ یاد رکھنا ہے وصاہبہ کلا ہما ابدا میں آپ کے ابو بکر عمر کا احسان بھی نہیں دے سکتا یوں تینوں پڑے ہیں ایسے ہی میری انگلیاں دیکھو میری انگلیاں دیکھو یہ بیچ میں اللہ کا نبی ہے یہ ابو بکر ہے یہ عمر ہے یہ عمر ہے آپ مسجد میں داخل ہوئے مسجد میں داخل ہوئے ایک ہاتھ ابو بکر کا پکڑا ہوا تھا ایک ہاتھ عمر کا پکڑا ایسے اور یوں اندر آئے اور فرمایا مجھے دیکھو فرمایا مجھے دیکھو ہاں کدا نب آسو یو عمل قیامہ قیامت کے دن ہم ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے سیدھے ہاتھ ابو بکر ہوگا اور میرے الٹے ہاتھ عمر ہوگا میں یوں قبر سے نکلوں گا کہ میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر نکلے گا اور میرے الٹے ہاتھ سے عمر نکلے گا اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا جو نکلتے ہی اذان دے گا وصاحبا کلا انصاہ ابدا من السلام علیکم ما جر القلم میں ابو بکر عمر کا احسان بھی نہیں بھول سکتا کہ آپ کے بعد اگر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر عمر کا احسان ہے جنہوں نے ابو بکر نے امت کو سنبھالا عمر نے امت کو چلایا ابو بکر نہ ہوتے تو دنیا میں اللہ کا نام زندہ نہ رہتا اس چودہ سو سال کی تاریخ میں دو آدمیوں کے بارے میں یہ علماء نے لکھا لولا ہوا یہ وہ نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا ایک لولا ابو بکر لما عبد اللہ ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کا نام نہ رہتا اور ایک لولا احمد لما عبد اللہ احمد بن حنبل نہ ہوتے تو دنیا میں اسلام نہ ہوتا یہ اس نے اشار پڑھے اور روتا روتا آنسو پونچھتا ہوا اٹھ کے چلا علامہ حسبی کو نیند آ گئی نیند آ گئی قبر پر نیند آ گئی ایک دم اللہ کے نبی خواب میں ملے اور فرمایا حسبی اٹھو اور اس بدو کو جا کے پیغام دو تمہاری فریادیں پہنچ گئیں اور تمہاری بخشش کا سامان ہو گیا میرے بھائیو اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو در مصطفیٰ پہ ڈھونڈو در مصطفیٰ پہ ڈھونڈو وہی ہے وہی ہے جس کی ہر ادا محفوظ ہے وہ محمد بن عبد اللہ ہے بن عبد المطلب ہے بن ہاشم ہے بن عبد المناف ہے بن قصی ہے بن کلاب ہے بن نرہ ہے بن قاب ہے بن لوئی ہے بن غالب ہے بن فہر ہے بن مالک ہے بن نظر ہے بن کنانا ہے بن خزیمہ ہے بن مدرکہ ہے بن الیاس ہے بن مدر ہے بن نظار ہے بن واد ہے بن ادنان ہے بن اود بن حميصة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عظام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيسي بن عبقر میں تمہیں پیڑی سنا رہا ہوں اپنے نبی کی بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن ارعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن اقناد بن ايهام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام هشام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوف بن فائش بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامف بن متوشاله بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن ادم عليه الصلاة والسلام بھائیو یہ ये ہے محمد الرسول اللہ ارے غلام مصطفیٰ بن یہ پولیس جتنے تو نظر آؤ جیسے پولیس نظر آ رہی کہ ہم پولیس والے ہیں اتنے تو نظر آؤ کہ تم غلام مصطفیٰ ہو اتنے تو نظر آؤ کہ تم غلام محمد ہو ایسے تو نظر آؤ کہ تم غلام نبی ہو اس طرح تو نظر آؤ کہ تم غلام احمد ہو الموت لئی سمین الفوت ان اقم تم لہو اخدم ان فرار تم ادرککم ادرک موت تمہیں پکڑے گی پکڑے گی پکڑے گی بھاگو گے پکڑے گی لڑو گے پچھاڑے گی گرائے گی ایک ہستی ایک ہستی ایک ہستی ایک ہستی ایک ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے پوچھا گیا جن سے پوچھا گیا چلنا یا رہنا ہے بارہ ربیع الاول گیارہ ہجری سات جون چھ سو تینتیس عیسوی پیر کی پیر کا یہی ٹائم تھا یہ تو زور کا وقت داخل ہو گیا زور کا وقت داخل نہیں ہوا تھا اور دس سے بارہ کے درمیان کا وقت ہے آپ کو بھی آسار معلوم ہو رہے ہیں کہ آج شاید تیاری ہو تو آپ نے ساری بیویوں کو بلایا ان سے ملاقات فرمائی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ سر رکھا ہوا ہے آپ نے حضرت عائشہ کے سینے پہ سر رکھے رکھے حاضری دی ہے پھر ساری بیویوں کو بلایا ان سے ان سے ملاقات کی پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا پھر ان سے بات کی پھر علی کو بلایا ان کا سر گود میں رکھا اور تمہیں ان پولیس والوں کو طارق جمیل کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہر شے قربان کر دی جائے تو سودا سستا ہے سودا سستا ہے سودا سستا ہے اگر آل رسول یا سخون خون مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم وہ میں اسے گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں ساری کائنات کا میں خون بہا دوں تو آل رسول کے خون کا ایک قطرہ نہیں بن سکتا ایک قطرہ نہیں بن سکتا ایک قطرہ نہیں بن سکتا اور یہ خون منو من منو من بہا ہے اور میرے تیرے جیسے غافل کو پیغام دے کے گیا ہے کہ نیزوں پہ سر دے چڑھنے لگے تو چڑھا دینا اولاد ذبح ہونے کرنی پڑے تو کرا دینا ہاں یہ آل رسول نہیں ہے یہ تو جگر رسول ہے جب حسین کا سر کٹا ہوا ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا اور اس نے چھڑی اٹھا کے منہ پہ ماری یہاں ماری تو انس رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو گئے انہوں نے شاخ فرمایا کم وقت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا میں نے ان ہونٹوں پہ آئے اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے ان ہونٹوں انٹوں اللہ کے نبی نے چوما بہت سے لیے تم یہ سب سے سودا ہے سستا سودا ہے کہ پولیس والوں کو پیغام ہے کہ غلط ایف آئی آر کاٹو گے تو تباہ ہو جاؤ گے کسی مجرم کے پشت منا بنو گے تو تباہ ہو جاؤ گے اور قلم عدل کا ہاتھ میں رکھو گے تو حسین کے ساتھ حشر ہوگا تمہاری مرضی ہے یزید کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یا مظلوم بن جاؤ حسین کا حسین مظلوموں کا سردار ہے مظلوموں کا سردار ہے مظلوم بن جاؤ تمہارا حشر بھی اس کے ساتھ ہو جائے گا عمل سے تو نہیں پہنچ سکو گے مظلوم بن کے مر گئے تو اس کے ساتھ حشر ہو جائے گا اللہ کا نبی گھر میں آتا ہے اور ہاتھ ایسے زمین اور گھٹنے بھی ٹیک دیتا ہے اور پورا گھوڑا بن جاتا ہے اور اپنے بچوں سے کہتا آ جاؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے پورے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں یہ چکر لگا رہے ہیں اور سر اٹھا کر کہہ رہے ہیں تمہارا تمہارا اونٹ کیسا ہے تمہارا اونٹ کیسا ہے کیسا ہے تمہارا اونٹ ایک کو زہر دے دیا ایک کو ذبح کر دیا لیکن یہ سورج سے زیادہ روشنیاں چھوڑ کر گئے لیکن یہ اس سورج سے زیادہ روشنیاں چھوڑ کر گئے اس سورج سے زیادہ رہنمائی چھوڑ کر گئے اگر یہ سرنیزوں پہ نہ چڑھتے تو آج جو اللہ کا نام زندہ ہے اور آج جو راہیں ملتی ہیں ڈھونڈنے والوں کو یہ راہیں مسدود ہو جاتی یہ بند ہو جاتی یہ نظر نہ آتی ان کا پتہ نہ چلتا کسی کو سارے سب کچھ لٹا دیا قربان کر دیا کہ اللہ تجھے نہیں چھوڑوں گا تجھے نہیں چھوڑوں گا تجھے نہیں چھوڑوں گا او میرے بھائیو دو سال کا تو کافر کا بچہ ہو تو ہاتھ اٹھانے کو جی نہیں چاہتا کافر کا بچہ دو سال کا علی شہید ہو گیا ابو بکر شہید ہو گیا عمر شہید ہو گیا عثمان یہ تین بیٹوں کے نام ہیں چوتھا عبداللہ ہے وہ دو سال کا ہے اسے بلایا کہ اسے کوئی کیا کہے گا باپ بھی تو ہے نا باپ بھی تو ہے نا باپ کی شفقت نے اے ایک اور امتحان میں ڈال دیا عبداللہ کو خیمے سے بلوا لیا کہ پیار کروں اور چلا جاؤں جانے سب شہید ہو چکے تھے اکیلے رہ گئے تھے اکیلے تھے عبداللہ کو بلوایا دو سال کے بچے کو نہیں پتا کہ میرے باپ پہ کیا گزر رہی ہے اور میرے باپ کا کیا حال ہے نہ اسے خود پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کو گلے سے لگا کر اس کا ماتھا چوما اور یہاں بٹھا لیا ہے تقدیر یہاں بٹھا لیا ان کو اطمینان تھا کہ اس بچے کو کوئی کیا کہے گا لیکن کوفہ کے لشکر میں ایک آدمی اس کا نام ہے ابن الموقد اس نے کھینچ کے تیر مارا جو گلے کے پار ہو گیا اس وقت دونوں میں کیا کیا اس وقت کہا وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں دونوں ہاتھوں میں خون لے لیا جب دونوں لپ بھر گئے تو ہاتھوں کو ایسے بلند کیا کہا یا اللہ تو راضی ہے تو مجھے کوئی گیلا نہیں تو راضی ہے تو مجھے کوئی گیلا نہیں اگر تو راضی ہے تو مجھے یہ کلور کوٹ کا دکاندار کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو سودا کیسے بیچوں یہ پولیس والے کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں تو نوکری کیسے یہ سیاستدان کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو سیاست سیاست کیسے کروں تم کیا جواب دو گے جب کٹے ہوئے اہل بیت کے سر ہوں گے اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہر قربانی دینا ہے عین مطلوب ہے عین عین مطلوب مطلوب ہے ہے ہم حسب تم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البعصاء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب अगर الله चाहता تو ان کی مدد ہو ہو سکتی تھی جو فرشتے بدر میں اترے تھے اتر سکتے تھے نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں جانے دو جانے دو دین زندہ ہونے کا راستہ یہی ہے دونوں بچوں کیسے لیا ہوا اور پیار کر رو رہے آنسو سے رو رہے آنسو سے رو رہے ایک کو نظر آ رہا ہے زہد دیا جانے والا ہے ایک کو نظر آ رہا ہے سولی پہ نیزے پہ چڑھایا جانے والا ہے پھر بچوں کو رخصت کیا دعا نہیں مانگی ہاں یہ فرمایا ایک کتے کو دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے ایک چتکبرا کتا دیکھ رہا ہوں چتکبرا شمر شمر کو برس کی بیماری تھی برس کی ایک چتکبرا کتا دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے پر دعا نہیں کی یا اللہ یہ خون ہٹا دے جانے دو جانے دو دین پہ آل رسول کا خون چراغاں ہے یہ چراغاں ہوگا تو روشنیاں ہوں گی امت بن کے زندہ رہو امت بن کے زندہ رہو فرقوں میں نہ بٹو اس امت کے نیچے آل رسول کا خون ہے تمہارے نبی کے ٹوٹے ہوئے دانت ہیں ساری ساری رات کی دعائیں ہیں تم لوگوں نے نفرت کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے ایک دوسرے سے ایسے نفرت کرتے ہو ایسے تو یہودی سے نفرت نہیں کی جاتی جیسے تم مسلمان ہو کر ایک دوسرے سے نفرت کرتے میں تمہیں ہاتھ تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے نبی کے آنسو کی لاج رکھو امت کو نہ توڑو امت کو نہ توڑو اللہ اللہ تو کریم ہے جس کو چاہے بخش دے تم جنت کے ٹھیکے دار کیوں بنتے ہو کہ ساڈے تو سوا کو جا نہیں سکتا یہ باقی سارے مشرق ہیں ساڈے تو سوا کو جا نہیں سکتا یہ سارے مشرق ہیں اتنا کیوں اسلام کو تنگ کرتے ہو کیوں اس ظلم و ستم کی آگ بڑھ کر میں درد سے میں کوئی خطیب چھوڑا ہی ہوں میں نے کون کون سا عبد الجبار خان سے پیسے لینے امت بنو امت حسنین کو فارغ کیا تو جبریل اندر آ گئے آج بڑے سوگوار ہیں گرمی سخت ہے اور آ کر چھپ کر کے کھڑے ہو گئے آپ نے آنکھ اٹھائی کیا ہوا کہ یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پہ آ چکا ہے الموت لئی سمین الفوت حضرت علی الموت لئی سمین الفوت موت سے بچ کے دکھاؤ آ گئے آپ نے کہا تو باہر کیوں کھڑا ہو گیا اندر آ جائے ملک موت اندر آیا کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ سلام پیش کیا پھر کہنے لگا آج پہلا موقع ہے میں نے کسی کو سلام کیا ہے نہ کبھی پہلے کیا ہے نہ آئندہ کروں گا اور یا رسول اللہ آج پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا تم کس کی سنتیں ذبح کرتے ہو جہاں موت بھی ٹھٹک گئی جہاں ملک الموت کے پر بھی جلنے لگے تم کس کی سنتوں کو ذبح کرتے ہو کیسے تم اپنے زندگی کے طور اتوار بناتے ہو کیوں نہیں تمہیں اپنے حبیب کے احسانات یاد آتے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ آپ فیصلہ کریں جہاں موت دم دبا کے کھڑی ہو جہاں موت ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو آؤں کہ نہ آؤں تم اس سے بغاوت کرتے ہو اس سے تمہاری گاڑیوں میں گانوں کی قسطیں چلتی ہیں قرآن کی نہیں چلتی ہیں تم ماں بہنوں کی گالیاں دینے میں خوش ہوتے ہو غصہ ضبط کرتے ہوئے تمہارا سینہ پھٹتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے کہا جی آپ کے بھی نکالوں گا تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا ایسے ہم آنکھوں سے سوال کرتے ہیں نا جبریل کی صلاح ہے جامع کے رواں کے رواں جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اتنے تیاریاں پوریا ہو گئی ہیں اتنے تیاریاں پوریا جھنڈیاں لگ ہیں اتنے تیاریاں پوریا آگے تیاری پوری ہے آگے آپ کی مرضی ہے جانا چاہیں گے تو ہم لے جائیں رہنا چاہیں گے تو ہم چلے جائیں دعا دو کملی والے کو ایک بات کر گئے نہ کرتے تو آج تارک جمیل تم اور میں ہم سب خنزیر اور بندر ہوتے آپ نے فرمایا جبریل واہ یا رسول اللہ واہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جبریل واپس جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا حسین کے ساتھ کیا کرے گا پتا ہے کیا ہونے والا ہے چھوڑ دو تقدیر پر حسن کے ساتھ کیا کرے گا پتا ہے چھوڑ دو تقدیر پر امت کو تقدیر پہ نہیں چھوڑا تقدیر پہ نہیں چھوڑا تقدیر پہ نہیں چھوڑا اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دوں گا میں نے جانا یا رہنا ہے ملک الموت کھڑا رہا جبریل واپس گیا اور وہاں سے پیغام لے کر آیا کہ میرے محبوب میں تیرے بعد میں تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا ہاتھ رکھوں گا ہے ہے یہ دعا اگر نہ کی ہوتی یہ جواب نہ آیا ہوتا تو آج جو ظلم و ستم ہے جو کفر اور نافرمانی ہے جو زنا شراب کے اڈے ہیں جو عدل کے نام پہ عدالتوں میں ظلم ہو رہا ہے یہ ایسے کام تھے کہ میرا رب بندر خنزیر بنا دیتا اس کملی والے کو دعا دو جو اولاد کے ذبح ہونے پر صبر کیا تمہارے اوپر صبر نہیں کیا کیا کرو گے میری امت کے ساتھ کا ساتھ دوں گا کا الان قرت عینی اللهم الرفیق الاعلى اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں اب مجھے پاس بلا لے ملک الموت اللہ کی تقدیر کو پورا کر جبریل بولے یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا ارادہ کیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے آج کے بعد میں بھی لوٹ کے اب کبھی نہیں آؤں گا جو چند لمحے رہ گئے تھے تو آپ نے وہ بھی ضائع نہیں کیے اور اپنی امت کے نام پیغام چھوڑا دو جملوں میں السلام ملکت ایمان اے میری امت اے عباسیوں والے اے کلور والے اے چاندنی چوک والے امیاں والی والے پپلا والے نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا وما ملکت ایمان میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا یہ ان سرداروں کو کہا ہے کہ اپنے نوکروں پہ رحم کرنا ان پولیس والوں کو کہا ہے کہ سپاہی پہ رحم کرنا ماتاتوں پہ رحم کرنا رحم کرنا اصلا وما ایمان ایمانکم اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک میری امت کے غریبوں پہ ترس کھانا کہ میں خود غربت کی زندگی گزار گیا جس رات کی صبح میرا نبی گیا ہے اس رات میرے نبی کے گھر میں ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ چراغ جلا لیا جائے سروں دا تیل کوئی نہ دا تیل سروں دا تیل کوئی نہ کوئی نہیں اما عائشہ پڑوسن سے تیل ادھار لے کر آئیں کہ گھر میں اندھیرا ہے اور اللہ کا نبی بھی ہے سارے عالم کو روشن کرنے والا اور یہ تو دنیا میں اس کی وفا ہے آخرت میں بھی دیکھنا آخرت میں بھی دیکھنا جب اللہ جنت کو لائے گا اور پھر جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی اس کی چیخ پر نبیوں سمیت ولی غوث ابدال کتب شہید پیر فقیر سارے سجادہ نشین نمازی بے نمازی حاجی بے حاجی گنگار نیکو کار سارے عادل ظالم یہ تو چھوٹا نبی نبی نبی رسول رسول رسول سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا اللہ میری جان بچا یا اللہ میری جان بچا آدم نفسی نفسی شیش نفسی نفسی نوح نفسی نفسی ہود نہ ابراہیم نفس نفس ہود نفس نفس صالح نفس نفس اسماعیل نفس نفس اسحاق نفس نفس یعقوب یا اللہ نفس نفس یوسف یا اللہ نفس نفس موسا یوشا ہارون یا اللہ نفس نفسی داؤد و سلیمان باپ بیٹا نبی پر دونوں کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی زکری یا باپ بیٹا دونوں نبی پر دونوں کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی ایوب کہہ رہے ہیں نفسی نفسی صالح کہہ رہے ہیں نفسی نفسی لوت کہہ رہے ہیں نفسی نفسی شعیب کہہ رہے ہیں نفسی نفسی یونس کہہ رہے ہیں نفسی نفسی الیاس کہہ رہے ہیں نفسی نفسی ذوالکفل کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی یسا کہہ رہے ہیں نفسی نفسی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی زکریہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی عیسی علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا نفسی نفسی میری جان بچا میری جان بچا میری جان بچا طارق جمیل کو ماں کہاں یاد ہوگی طارق جمیل کی ماں کو بیٹا کہاں یاد ہوگا بیوی بچے کہاں یاد ہوں گے بھائی دوست کہاں یاد ہوں گے نبی رسول کہیں گے نفسی نفسی میری بات سن رہا ہے بہت چال چالیس پچاس ہزار کا مجمع میری بات سن رہا ہے سنو سنو اس وقت دیکھ لینا دیکھ لینا دیکھ لینا ایک ہستی ہوگی ایک ہستی ہوگی جس کی جھولی پھیلی ہوگی جس کے ہاتھ اٹھے ہوں گے اس کا نوحا اور ہوگا وہ نفسی نہیں کہہ رہا ہوگا ان امتی امتی کہہ رہا ہوگا یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی حالانکہ وہ کہتا دفع ہو جاؤ شرابی شرابیوں ڈاکو ہو بے نمازیوں میری امت کو توڑنے والوں میری نظروں سے دور ہو جاؤ پر وہ کہہ رہا ہے نفسی نفسی نہیں وہ کہہ رہا ہے امت ہی یا اللہ میری امت بچا یا اللہ میری امت بچا یا اللہ میری امت بچا میرے بھائیوں میرے بھائیوں میرے محبوب سے تو اجازت لی گئی تارک جمیل سے کوئی نہیں پوچھے گا مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو حضرت علی کا فرمان الموت المؤت سمین موت سے بھاگو گے پکڑے جاؤ گے لڑو گے پچھاڑے جاؤ گے لہٰذا کیا کرو الوہا الوہا جلدی کرو جلدی کرو کیا جلدی کرو ان نجات ان نجات کہ نجات کی جلدی کرو نجات کی جلدی کرو کیسے نجات پاؤ کا قلب قبل موے قرآن کے ذریعے سے دلوں کو زندہ کر قرآن کے ذریعے سے دلوں کو زندہ کر جو پورا سال قرآن اٹھا کے نہ دیکھے یہ پولیس والے روز رجسٹر پڑھتے ہیں سارا سارا سال گزر جاتا ہے قرآن کی شکل نہیں دیکھتے اور پولیس ویسے سامنے آ گئی تم سب کا ہم سب کا یہی حال ہے کہ پورا پورا سال گزر جاتا ہے قرآن کا ایک ورقہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا تو دل زندہ کیسے رہے گا دل زندہ کیسے رہے گا حضرت علی کا فرمان اہل کا معاہدہ دلوں کو زندہ کرو قرآن کے ساتھ بالحکمہ اسے نورانی بناؤ حدیث پاک کے ساتھ وقوع بال اسے طاقتور بناؤ دنیا کی نفرت کے ساتھ وہ ہو بل موت اسے لگام چڑھا موت کی یاد کے ساتھ وہ کرر ہو بل فنا اور اس سے اقرار لو کہ تارک جمیل اے دل تو مرے گا اے دل تو مرے گا اے دل تو مرے گا وہ حضر ہو وصولت الدہر اور اسے زمانے کے انقلاب کی کہانیاں سناؤ وہ اللیالی والایام بل ایام اور لوگ کیسے وفائیں پھیر لیتے ہیں کیسے وفائیں بدل لیتے ہیں کیسے طوطا چشم بن جاتے ہیں انہیں ڈرا لوگوں کی بے وفائی سے اور جفا سے وہ آرد اخبار دیار المعدین اجڑی قوموں کے قصے سنا صرف ہی دیا رحم ان کے ٹوٹے حویلیاں ویران شہر اور برباد کھنڈروں میں جا موہنجو داڑوں میں جا ہڑپا میں جا میں جا اور لال قلعہ دلی میں جا شاہی قلعہ لاہور میں جا دیکھ دیکھ یہاں کا بھی جہانگیر کا جاہو جلال تھا یہاں نور جہاں کا شیش محل تھا شیش محل نہیں تھا موتی محل تھا شیشے تو انگریزوں نے لگائے جہانگیر نے تو موتی ہیروں سے محل بنایا تھا نور جہاں کے لیے جو نور جہاں موتیوں پہ چلتی تھی اور ہیروں کے تلے رہتے تھے اس کی قبر کو دیکھ کر شاعر رو دیا شاعر مشرق رو دیا اور کہنے لگا راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے ہے دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے دن میں بھی اندھیرا ہے یہ کون ہے یہ وہ ہے جو جو موتی محل میں رہتی تھی جو جڑے ہیروں کا تاج پہنتی تھی جس پر جہانگیر فدا ہوتا تھا آج اس کی قبر پر صدیوں بعد ایک شاعر آنسو بہا رہا ہے کہ یہاں تو دن میں بھی اندھیرا ہے یہاں تو دن میں بھی اندھیرا ہے برم ہائے بر مزار ماں غریبا نے چراغے نے گلے نئے پرے پروانہ سوزن نئے سدائے بلبلے کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے ہاں یہی انجام ہے یہی انجام ہے یہی انجام ہے صرف ہی دیا رہے جاؤ برباد شہروں میں جاؤ پھرو گھومو ان جھنڈے والی گاڑیوں سے دھوکہ نہ لو ان سیاستوں سے دھوکا نہ لو ان حکومتوں سے دھوکا نہ کھاؤ جاؤ اجڑی قبریں دیکھو ویران قبرستان دیکھو اکھڑی ہوئی قبریں دیکھو شکستہ شکستہ مزار دیکھو اور جھکی ہوئی دیواریں دیکھو جہاں کبھی ہٹو بچوں کے شور تھے جہاں سر جہاں جہاں دست بستہ گردنے جھکائے غلام تھے جہاں گھوڑوں کی قطاریں تھیں ہاتھیوں کی قطاریں تھیں آج ان کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے ان کا سر تک عہد اہم ان کا سر تک عہد اہم ایک دن توارے جمیل مر جائے گا تیری دنیا بھی تجھے دھوکہ دے جائے گی کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ کوئی خطیب تھا کوئی ادیب تھا کوئی مقرر تھا تو بھلا دیا جائے گا تیری اولاد تجھے بھلا دے گی تیری قبر پہ جانا چھوڑ دے گی چار دن آنسو بہائے جاتے ہیں پھر اللہ کو بھی یاد نہیں ہوگا کوئی ماں تھی کوئی باپ تھا یہی دنیا کے ریت ہے مر جانے والوں کو بھلا دیا جاتا ہے لہذا وہی کامیاب ہے جو عمل کا توشہ ساتھ لے جائے جو اللہ اس کے رسول کی غلامی کو ساتھ لے جائے آخر جملہ سن لو فلا تب آخرت کب دنیا بل بے دنیا کب آخرت لہذا اے کرور کوٹ والو اے عباسی والو اے فلاں والو اے فلاں والو ہند سندھ والو آخری جملہ آخر جملہ قرآن کا نچوڑ دس لاکھ حدیثوں کا نچوڑ کہ دیکھو دیکھو دیکھو پولیس والو تاجرو ذمہ دارو بادشاہو فقیرو سنو سنو سنو سنو لا تب آخرت کبھی دنیا کبھی آخرت نہ بیچنا کبھی آخرت نہ بیچنا کبھی آخرت نہ بیچنا دنیا بیچنی پڑے تو بیچ دینا چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دینا مٹانی پڑے تو مٹا دینا ہٹانی پڑے تو ہٹا دینا ٹھکرانی پڑے تو ٹھکرا دینا پر آخرت نہ چھوڑنا آخرت نہ چھوڑنا آخرت نہ چھوڑنا آخرت نہ چھوڑنا یہ موت کی تیاری ہے بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے موت سے برت لو آ یہاں سے توبہ کر کے اٹھو تبلیغ میں وقت لگانے کی نیت لے کر اٹھو یہ تبلیغ امت کو جوڑنے کا کام ہے یہ تبلیغ امت کو جوڑنے کا کام ہے یہ تبلیغ امت کو جوڑنے کا کام ہے یہ ایمان کی محنت ہے یہ عبادت کی محنت ہے یہ علم اور اخلاق کی محنت ہے یہ اللہ کے دین کو دنیا میں لے کر پھرنے کی محنت ہے سب اس میں جاؤ وقت لگاؤ وقت لگاؤ گے زندگیاں پلٹا کھائیں گی لیکن میرے بھائیوں وقت تو پتہ نہیں تم کب لگاؤ گے ایک کام تو آج کر کے چلے جاؤ ایک کام تو آج کر کے چلے جاؤ کہ آج توبہ کر لو آج توبہ کر لو آج توبہ کر لو کرتے ہو توبہ میرا مطالبہ ناجائز ہے میں نے غلط کہا ہے اللہ سے صلح ہونی چاہیے کہ نہیں اتنی مدت ہوئی اپنی مانتے ہوئے اب اللہ اس کے رسول کی ماننے کی نیت کر لو اور میرا رب ایسا کریم ہے ایسا ایسا مہربان ہے وہ فرماتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین اس دھرتی سے اٹھا اور یوں طے بتہ رکھتا رکھتا رکھتا رکھتا آسمان کی چھت کو پہنچا دے اتنے گناہ تو سارے انسان مل کر نہیں کر سکتے پر میرا اللہ کہہ رہا تو اتنے کر کہ یہاں سے اٹھا اور وہ جا کے لگا دے آسمان کی چھت کو اس کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں گا ایک دفعہ صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں گا ولا ابالی اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی میرے بھائیو آج توبہ کر کے اٹھو تو نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ زور سے کہو یا اللہ میرے یہ پیچھے سے آواز نہیں آئی پھر کہو اللہ تمہاری میری توبہ قبول فرمائے میں توبہ اس لیے کہلواتا ہوں تین دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اللہ کرے تیسری دفعہ تمہارا دل بولے یا اللہ میری توبہ میرے بھائیو میں ایک گھنٹے میں پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا نصب العین بنا لو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا نصب العین بنا لو اللہ کو ڈھونڈو مل جائے گا اللہ کو ڈھونڈو مل جائے گا ملے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکٹ سے ملے گا ان کی غلامی سے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں وہ ملے گا پر ملے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں سے طریقے تبلیغ میں سیکھے جا رہے ہیں تم سارا مجمع جہاں جہاں سے آئے ہو تبلیغ میں وقت لگاؤ میں ابھی سندھ میں چالیس دن لگا کے آ رہا ہوں ایک مہینے کا مسلسل سفر تھا روزانہ اتنے بڑے بڑے مجمع جمع ہوتے تھے ایک سو باسٹھ جماعتیں ایک مہینے میں چار مہینے اور چلی کی اللہ کے راستے میں نکل گئیں تین سو اکیس جماعتیں تین دن کے اللہ کے راستے میں نکل گئیں چھ جماعتیں ایک سال کی نکلی سات جماعتیں سات مہینے کی نکلی اٹھارہ ہندو مسلمان ہوئے اور انہیں کلمہ پڑھا اللہ کے فضل و کرم سے ایک مسلمان کسی کی وجہ سے ہو جاتا ہے کوئی انسان کوئی انسان میری وجہ سے تمہاری وجہ سے ایک آدمی بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو تمہاری بخشش کا سامان ہو گیا تمہاری بخشش کا سامان ہو گیا تو تم بھی اپنے اپنے علاقوں میں وقت لگانے کی نیت لے کر جاؤ نیت کرتے ہو سارے آخری گزارش کرتا ہوں آپس میں آپس میں مسلمان بن کے رہو فرقے بن کے نہ رہو فرقے بن کے نہ رہو فرقے بن کے نہ رہو مسلمان بن کے رہو امت بن کے رہو امت بن کے رہو امت بن کے رہو امت بن کے رہو یہ میری آخری صدا ذہن میں گونجتی رہے امت بن کے رہو امت بن کے رہو نفرتوں کی آگ میں تم لکڑی نہ بن جاؤ نفرتوں کی آگ میں تم کانے نہ بن جاؤ نفرتوں کی آگ میں تم پٹرول نہ بن جاؤ تم پانی بنو بجھانے والے بنو بجھانے والے بنو اللہ کی رحمت وسیع ہے جس کو جس پر آ گئی آ گئی اور اس کی معافی ہو جائے ہم کون ہیں جنت کے ٹھیکے دار کے ساتھ سوا کوئی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 والعزم كان لهامتي والحسن كان لقامتي كالليل الجمال سود شغاله فاض عجائب بحاره شعر الحبيب تكاثر رجلا مليحا في الورى شعر مشيت لا قتل سود ودود لا سبت إذ ما يوفر شمته ليست تجاوز شحمته قد كان أزهر لونه وهو المبارك كونه صلى عليه إلهنا صلى عليه إلهنا صلى عليه عليه عليه إلهنا صلى إلهنا ابن هاشم بدر عالم مہا بدری حسنے جہاں ظاہری اپلا قد میا نوبصورت جسم